سالم بن عبداللہ اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ حیض سے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے پھر فرمایا اسے حکم دو کہ اسے رجوع کرے پھر اسے روک کے رکھے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے پھر حیض آئے اور پاک ہو تب اگر چاہے تو اسے طلاق دے جبکہ وہ پاک ہو مباشرت سے پہلے یہی وہ عدت کے موقع پر طلاق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیاسی